الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين سبحان الله الحمد لله صدق الله مولانا العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين سبحان الله إن الله وملائكته يصلون على النبي

جامع مسجد حاضہ ستائیس میں رمضان المبارک اپنے قرآن مجید فرقان حمید کے موقع پہ تمام مہمان نے گرا دیا السلام علیکم دوستانی موضوع رسول کا عنوان دے کے دوستان اشتہار دیتا کہانی کا وقت قریب مختصر جناب کے سامنے اللہ اس وقت میں اس مسئلے کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کچھ لوگ اس اندر میں جا سکتی کر لین مسئلے کی حقیقت نہ سمجھنا اس بات کی مجھے وضاحت محسوس کرنا چاہتا ہے وہ ہے کہ کیا والا سر دے والا داڑی ہو کالا کلف لانا صاف شلاب یہ لانا جائز ہے یا نجائز جہاں لال ہوئے اسے سے کسی نماز ہو سکتی نہیں ہو سکتی اس متعلق میں اختصار والے تھے اتنا گزارش کرنا مسئلہ اختلافی جو تحقیق شدہ بات ہو رہی ہے کہ کیا خلاف جائز مقصد کے لیے جائز ہے ناجائز مقصد کے لیے سبحان اللہ ایک مطلب الحرام نہیں رکھا جا سکتا پھر یہ جملہ دوہرا دینا مقصد جائز ہے تو لانا جائز مقصد ناجائز ہے تو لانا ناجائز ہے یہ ذات کے لیے حکومت کے لیے ذات کے لیے اسے ناجائز امر کی وجہ کا حرام ہے اس سلسلے کے اندر اگر ایسا آئیے کہ بالکل مطلب حرام ہے تو سانو بہت سارے صحابہ کرام تابعین صحدی کوری آئے کرام گرو بڑے می کرام انہوں لوگوں کو حرام کا مرتکب یا جہاں کی اپنا بہن اور سکون بنایا علماء امام حضر سنت تک سب نے لکھا المرکر ہو مجمع آئے بدی وہی ہوتی ہے جس پر تمام فقہ کا اتفاق اختلاف اختلاف علما جس وقت ہو جائے گا اس وقت وہ بدی نہیں آتی میں مختصر ذاتی فرست بنائی صحابہ کرام تابع اور کرام بھی حوالہ اور وہ کتابوں میرے سارے سامنے سامنا میں صرف اس واسطے بلاپ کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی جانے ہیں نا کہیں نہ کوئی بندے یہو جہ مل جان جہاں بے جا سختی کر جب کہ انہوں نے علم نہیں میں فہرست جی جاتی بنائی ہے نا باہر والا موٹی موٹیا کتاباں سدیش دیا تو دس دینا تاریخ ملاقات امام محمد بن جلیل قبر محلہ نے حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ ہو احادیث مبارکہ کے بیان انہوں نے ان کے وہ سے پیش کر جائیے صحابہ کرام اور تابع نے خیر میں فرمایا جڑے لوگ اس سے مال فرماندے سن جائز مقصد دیتا تعزیب الاثار اس کو پہلا امام بخاری کے شہر امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد امام ابن ابی شہبہ ابو بکر ابن ابی شہبہ انہوں نے کتاب المصنف ابن ابی شہبہ اس کے اندر پورا باب اس کے اندر بھی صنعت نال مجبور ہے اسناد مجبور ہے انہوں کو علاوہ مشکل الاقار امام تحاوی سر مشکل آسار امام تحاوی رحمہ اللہ حنفی مذہب کے بہت بڑے بڑے ناز محدث ہوئے سر و مشکل آسار مندر اس مسئلے کو آپ نے پوری وضاحت نال بیان کرنا ہے سادل محاب ابن تجیب جوگیہ دی انہیں تابعین تبا تابعین ایمہ مجھتہ دی انہوں نے ذکر کر فرمایا ہے کیتا ہے اور دسیا میں صحابہ کرام کا نام لینا حضرت سیدنا عثمان نے غنی رضی اللہ تعالیٰ سیاحت مذاق استعمال فرمانے سر حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر تیار امام جعفر تیار صحابی سن مولا علی کے بھائی سن انہوں نے بیٹے حضرت عبداللہ بن جعفر بن جعفر تیار آپ کی استعمال فرمانے سن حضرت سیدنا سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ علیہ صحافی نے جلیل القدر آشر المشرہ بھی سنی وہ بھی استعمال فرماتے سن حضرت حکمہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ بھی استعمال فرماتے سن مغیرہ بن شعبہ صحابی نے وہ بھی استعمال فرماتے سن جلیل بن عبداللہ صحابی نے وہ بھی استعمال فرماتے سن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاتے ہیں مصر مصر جنا فتح فرمایا سی وہ بھی استعمال فرمانے ہیں امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو انہوں نے تو بھی صحیح سند نال ساگت آپ بھی استعمال فرمانے سن حسن حسین بات بلکہ عجیب کر لیا کہ صحیح سند نال بالکل صنعت چیلنج صنعت کے واسطے میں چیلنج کر رہا ہوں صحیح سند نال مصنف ابن ابی شہبہ کے اندر موجود ہے حضرت سیدنا امام جعفر صاحب یا امام محمد باقر انہاں والد گرامی تو پوچھا گیا کہ حضور شاہ کے نام کے بارے کی ہے آپ نے فرمایا یہ اہل بیت کا نام ہے حضرت عربہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ساتھی ہے تابعین ہے عروہ بن بن بن بن بن بن بن زبیر تابعین کے اندر عامر عثمان علی علی عبداللہ عبداللہ عباس ابو سلمہ عبد عبد الرحمن الرحمن اسود حضرت موسا بن طلحہ حضرت سیدنا امام محمد بن شہاب زہری رضی اللہ عنہ ہے جنہیں سب کو پہلا حدیث کی کتاب شہادی بلکہ آدیش مبارکہ جمع کرنے کا حکم جدو حضرت عمر بن عبد الزیز نے دتا سی انہوں ہی ماں محمد بن شاہد دوری یہاں کا حوالہ مسرت امام احمد بن حبل کا بھی ہے آپ فرما دے سن جا بہتا کالا ہے انہوں نے بہت نقصان دیا اسماعیل بن مالی کرے امام محمد بن سیری

چشتیاں کا فیض چلتا ہے مسلم فکر ابھی شہبہ قادری چشتی صاحب کو بھی بول رہا آپ سلطان نے مسلم فکر ابھی شہبہ کے اندر آپ نے فرمایا تو کوئی حل نہیں اس کے نام ہوں آئی پہ کرام امام محمد نے کتاب الاسار امام محمد کی بہت امام محمد امام مالک شریعت دوسرے امام نے شرح بھی مسلم نے اس کے اندر صاف لکھا لم جو ہر رن لم جو ہر ہر ہندر امام ہندر مالک لم جو لم جو ہر رن سوال ان افغان کو حرام نہیں کرا دیا امام مالک کا لیکن یہ فرماتے سن کہ میرے پسند بہت امام ابو یوسف یہ امام امام امام ابو ابو شاگرد یوسف آپ آپ اس پسند سن جی میں چاہنا کہ میری گھر والی میرے واسطے خدمت کرے اسی طرح وہ بھی چاہتی ہے کہ ماضی میرے واسطے خدمت کرے انہوں نے تو صاف تسلی فرمائی ہے شامل وغیرہ اعلیٰ سب امام ابو یوسف رحمہ اللہ اسے ہی سمجھتے سن عزت برائے نصاب اور اپنے گھر والے یہ حضرات احترام امام بہت ہی سکتے چودھری رحمہ اللہ کا دوسرا نام سنیا ہونا ہے انہوں نے اپنی کتاب کتاب الموضوعات کے اندر حدیث سے بحث کرتے ہوئے انہوں نے بالکل یہاں تو علاوہ امام بخاری کے استاد کے بیٹے ابن ابی قدر ہونا پورے کتاب لکھی اس وقت نشانہ لکھا اس کے جواب تو علاوہ امام ابن ابی آسن کو علاوہ بہت بڑے جلیل القدر صوفی درویش اللہ کے فقیر امام تمام دنیا کے بزرگ علماء انہوں جانتے امام حکیم فلم انہوں نے پورا رسالہ لاچیز کو یہ رسالہ موجود ہے وہ انہیں سے مسئلے جواب سمجھ آئی کہ نہیں تو میرے دوستو حافظ ابن حضرت سلانی نے شاہ بخاری فضل باری کر دیا اس مسئلے کو چھیڑیا انہوں نے تین مذہب لکھے جتنے اتنے ایما کرام کے صحابہ ایک عمل مصروف ہوتے اسان گرمت یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار بڑا عالم نے یہ سمجھ آئیے کہ یہ نجائز ہے وہ سمجھ کہہ سکتے ہیں لیکن اصل یہ کہہ سکتے کہ شرائط حرام ہے کیوں شراب میں آرام آخان کے سارے نزدیک حرام ہونا ہے جیت اختلاف ہو جائے اصا اتنے فکی اختلاف کہہ سکتے ہیں شرح کی بھی آکی جانتے سن پھر ساگر سکھان جی بہت بڑے امام مشہور امام ابو لیت سمر رضی اللہ تعالیٰ کو نے آواز کی کتاباں یہ بزارت ملتی ہیں آپ سرکار نے ستاون نوازن کے اندر سلام کر دیا کہ تعالیٰ اگر گھر والیاں مطالبہ کرن خلاف لاوے دیکھنے کے لیے جائز مقصد جائز مقصد واسطے جائز کیتا ہے نا تو جائز مقصد کی آتا ہے تمام علماء نے اتفاق نہ لکھا جہاد واسطے جہاد ایک جائز مقصد ہے جہاد آستے لانا جائز کیوں تاکہ دشمن کو محبت کرے دشمن نو روک پوے کہ یار بندہ لوا یہ مقابلے چاہیے چتری کھاواں گے اس مقصد واسطے سب نے لکھا جائز لیکن میں یہ دیکھنے جی، ایک امام نابو جہلا قاضی دی الحکام سلطانیہ اس آخر کے اندر میں پڑھیا انہوں نے جہاد واسطے بھی فرمایا ناجائز لیکن انہوں نے قول جہا ہے وہاں ماں نے اس کا کوئی اعتماد نہیں کیتا سب نے اتفاق کا دعویٰ کیتا ہے کہ اتفاق ایک جہاد واسطے جائز جہاد ایک جائز مقصد ہو گیا دشمن دے دل حیبت اور اور خوف پانے یہ کر سکتا ہے ایک غیر مقصد اس میں خود سمجھدار ہو پھر اگے اختلاف یہ پہ گیا کہ یار کیا اپنے اہل خانہ واسطے یا یہ جائز مقصد ہے کہ دل کچھ حضرات نے فرمایا یہ جائز نہیں یہ مقصد جائز نہیں لیکن بہت سارے نے فرمایا کہ یہ جائز جنہوں نے جنہوں نے ایک امام ابو اللہ تمرکن دی آپ نے کتاب و نوازن کے اندر اس کی صلاحت کرنا بالکل صاف موجود ہے اور ان کے علاوہ وحید برہانی میرے سامنے پڑی وحید برہانی ساری پیتانتی کی مشہور کتاب ہے انہوں نے بھی یہ دو قوم لکھے لہذا یہو جہ مسائل کے اندر الجھنا سارے اچھا نہیں اجماع دین قرآن بات سمجھنا اللہ کا قرآن اور جس لوگ کے اتفاق ہو گیا وہ ساڈا دین اس جیوے جیوے سختی کرو جنا سختی کرو اتنا بہتر ہے جنا وہ استقامت مرتبہ ہونا بہتر ہے باقی آئی کرام کا آشا ماشاء اللہ ایک طریقہ نہیں سی کہ فکری مسائل کے اختلاف کی وجہ نہ ایک دوسرے کو ران تان کر ایک دوسرے کے پیچھے نواز نہ پڑ صحابہ کرام جو امامہ کا اختلاف ہو یہ صحابہ کا اختلاف سے پہلا انہوں کا اختلاف فکری بنیاد بنیا امامہ کے اختلاف دی امام اتنے اختلاف نہیں کر سکتے جتنے صحابہ کا اتفاق ہو گیا کسی امام نے آج تک کسی کو ضرورت نہیں ہو سکتی کہ صحابہ اتفاق کر جان کسی مسئلے پہ امام امام جو کوئی امام اختلاف کر نہیں ہو سکتا صحابہ کی مخالفت کسی کی جرم بھی سبحان اللہ کیوں سبحان اللہ قرآن اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان پہ اینی شاہد لوگ نے لہذا انہوں نے جو مانے مطلب سمجھ کے اتفاق کر لیا وہ سارا اللہ اس اندر کوئی زبان بولنے کی اجازت نہیں سبحان اللہ صحابہ کرام اگر اختلاف کرنا تو پھر سب کو شدت لٹ گئی حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ جو امام قرطبی کی تفسیر کے حوالے نال میں اج ہی پڑھ کے آیا انہاں تو پوچھا گیا صحابہ اپن سے جس خلاف کیتا آپ نے فرمایا جتھے وہ اکٹھے رہے اسا اکٹھے رہنا ہے جتھے اس خلاف کیتا ہے اوتھے چپ رہنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ اچھا یار زندہ آباد زندہ آباد دیکھو اختلاف صاحب خون نکلے عید نکلے وگ پوے ادو ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا کچھ صحابہ کہتے ہیں ٹوٹ جاتا ہے کچھ کہتے ہیں نہیں ٹوٹتا ہوں ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ رہے سن جی جی سمجھتے سن ٹوٹ جاتا ہے وہ نماز پڑھا سن دوجے پڑھ لیتے جہے سمجھتے سن نہیں ٹوٹتا وہ نماز پڑھاتے سن دوجے پڑھ تا کر کے سیدنا امام احمد بن حمد رضی اللہ تعالیٰ نے شریعت کے چوتھے امام اس بات میرا دے امام آپ سرکار کو پوچھا گیا فون نکل جائے جاتا ہے پھر نماز کے پیچھے پڑھنی چاہیے کہ نہیں جا یہ بندہ آ کے کھڑا ہوا اپنا بندہ تیرا کی مقصد ہے سعید ابن مسیب یہ صحابی سے بہت بڑے دلیل القدر امام نے ادھر امام مالک دو کا حوالہ دیتا فرمایا تیرا کی خیال ہے اگر وہ نماز پڑھاؤ تو میں انہوں نے پیچھے نماز نہیں پڑھاؤں گا سبحان اللہ اس پاک میرا رفع دین کرتے سن رفع دین کرتے سن اس پاک میرا رفع دین کرتے سن ایمان دسو غوث پاک میرا نماز پڑھاؤ آپ پچھو پڑھا گے کہ نہیں پڑھا گے کیوں پڑھا گے کیوں پڑھا گے جڑا یہ سمجھے کہ غوث پاک کی نماز غلط ہے وہ اپنی نماز ہونی وہ نماز ہے نے پیر کی نماز غلط ہونی ہے کو صحیح ہونی ہے برابر اختلاف ہاں عقیدے کا اختلاف نہ ہوگا

نماز پڑھے بنے جی اقیدا غلط ہے اختلاف ہوئے نماز نہیں پڑھ سکتا عقیدفاق ہو فکا چلاف ہوئے نماز بھی پڑھو تو بھیر بھی بناؤ جو مرضی بناؤ سب ٹھیک ہے سبحان اللہ اصا عظمت کے قرآن کے حوالے گل کرنے ہوں قرآن مجید فرقان حمید کے احکام کچھ ایسے نے جڑے واضح نے صحابہ نے انہوں کے اتفاق کیتا ہے انہوں نے حرام آخیا امام اتفاق کیتا ہے انہوں نے حرام آخیا فرد آخیا اتنے بولن کی کوئی گنجائش نہیں وہ مسلمانوں زور دو سبحان اللہ اور مسلمانوں نکے نکے مسلے اندر زور نہ دو آپس کے اندر یہو جہ اختلاف نہ بڑھاؤ ان مسلے سے زور دو جڑے قرآن نے دسے نے اور تمام صحابہ اور امام نے ایک زبان نال انہوں نے حرام فرمایا

ہے نہیں بولتے نہیں اللہ دیکھو اس گل پہ غور فرمانا قربانی قربانی قربانی کرنے قربانی کی کے اندر اختلاف ہے سب قربانی سنت اس کا شریعت کے اندر سنت ہونا اسے کوئی اختلاف نہیں لیکن ایسے احکام ایسے مسائل جنہوں نے کوئی زبان نہیں کھول سکتی کسی امام نے اس کے خلاف گل نہیں کی اور وہ خلاف زبان کھولنا تو وہ سمجھنا کہ یار ایک مال طے کرنا ہے فضول کام ہے یہ ہے اسلام کا انکار کتنے آپ کو اسلام کا انکار ہے سختی کرو جن مرضی سختی کر کے کوشش کرو جہاں یہ بکواسا کرے ان کے خلاف جن مرضی سختی کرو کیوں تے اسلام کے خلاف بول اسلام جڑا غلادت کہہ ہے اسلام گندگی کہہ ہے اسلام کو ختم کرنے پہ خلاف ہو سختی کرو جنا کر سکتے ہو ایس وقت میں بنیادی نقطہ ہے قرآن کے مزدور اور عمت مد نظر رکھ کے حل کرنا قرآن مجید فرقان حمید کے احکام مٹاون کافر خود مسلمانوں کو ہی تیار کیتا ہوا ہے اور خود یہ بدنامی اپنے نال نہیں لگنا دینا چاہتا وہ کہتا ہے یہ کام اسلام کے قتل اور ختم کرنے کا کام مسلمانوں کے ہاتھوں کراوا پھر چاہیے نظام ایسا بن گیا ہے اور بن رہا ہے نظام سیاست کا اور نظام تعلیم کا اور ماحول معاشرہ کہ خود سارے مسلمان لوگ اسلام کا دعوی کرنے والے اسلام نو ختم کرنے درپے اور ان کے خلاف بھوک اور نفرت سینے چلے رکھتے نہیں سوچ نہیں سکتے اور وہ روز مرہ اپنے عمل دے نال اپنے نال اپنے عمل کرنا کر سکتے یاد دے کافر نہیں آن کے سارے اسلام کو ختم کر رہا یا اسلام روک رہا آپ ہی رکاوٹ ہے اور آپ ہی اس کو ختم کرنے کی سوچ کے مثلاً اللہ دیکھو پھر گل میں حیم فحاشی ننگا پن ایسا کام کوئی بھی مطلب کی کتاب کچھ اٹھاؤ گے نا یہ لکھا ایران کا کمائنی وہ کتابوں میرے کو پہ شیا دیا کتاباں میرے کو پہ میں اس کے اندر تمہیں بتا سکنا کہ انہیں کن فاشی اور یعنی کے خلاف لکھے

وہ مسول ہوتا ہے ملوم ہوتا ہے وہ لان تان کرتے ہیں وہ دہشت گرد فسادی کتنے بعد انتہا پسند پتہ نہیں کہڑے کہڑے لانتی الفاظ نال یاد کر کے دبا دتا جاتا ہے کسی محلے کسی مسجد کسی علاقے میں وہ برداشت نہیں کیتا جاتا میں اگلے دن بھی گل کی سی میں سنگیو جہی امام مسجد مسجد اعلان کرتے ہیں کہ روزے داروں جنت حق داروں اللہ رسول میں پیاروں روزہ رکھ لو تو روزہ چڈ لو اعلان کر دیں یہ اپنے سپیکر کسی نے یہ بھی کہہ دیں کہ مسلمانوں اور روزے داروں اللہ رسول کے پیاروں آپ بغیر بھی چڑھ دیں روزہ چڈ لو یہ یاد آ جاتا ہے اس سپیکر چیز بھی آئی آئی کہڑے قبیلے گناہ نے جڑے سارے اندر بالکل جنہوں نے سب کا اتفاق ہے سب صاحب ہے کرام قرآن کے واضح لفظ نے ہاں جی وہ مسلمانوں قانون مستفا تو راز کی کھڑے ہو وہ اللہ کا قانون پورا کرو وہ چور نے ہاتھ کٹن دیا سزاوا ساریا اسلام دیا وہ لیا ہوئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستافا کا ساتھ نہ لے ہوئے دیکھو تھی خود سمجھدار ہو سارے ہاتھوں کی اسلام قتل ہوتا ہے نظام ایسا بنایا گیا ہے کہ خود اسلام قتل ہو رہا ہے سارے ہاتھوں گستاخ رسول کی سزا کہی جاتی ہے بڑی کیا جاتا بڑی لیکن سچی دسو سارے ہاتھوں گستاخ رسول عزت پاتا ہے کہ سارے ہاتھوں گستاخ رسول نجات پا کے عزت پا کے احترام باہر جانا ہے یا پھانسی سے چڑھتا ہے سچی میں جھوٹ نہ بول رہے پاکستان کی تاریخ کبھی گستاخی نہیں ہوئی ہزارہ گستاخیاں ہوئی خود ہوں تو یہ حال ہے کہ گستاخی نو گستاخی ہی نہیں سمجھا جاتا خیر میں تو اس پاس بحث پہنا نہیں چاہتا بہت لمبا موضوع ہے لیکن ایک مثال کے طور پہ آپ کرنا چاہنا کہ دسو سڈے ہاتھوں کیون قتل ہو رہے گستاخ سان چپ کران واسطے گستاخ کے قانون کا ایک نام دتا گیا لیکن املن املن ماحول معاشرے کے اندر ایسا نظام قائم ہے کچھ جی ہر گستاخ کی حمایت ہے ہر گستاخ کی حفاظت ہر گستاخ کا احترام یہ ہوں دیر چ رکھو ہر مسجد مسجد نہیں ہوتی اے اسلام ہے جڑا میں دس رہا ہاں۔ اسے اختلاف نہیں ہوگا جی گل کرا گا سب کی اتفاقی ہوگی ہر مسجد مسجد نہیں ہر نمازی نمازی نہیں ہر روزے دار روزے دار نہیں ہر روزہ روزہ نہیں ہر نماز نماز نہیں ہر مسجد مسجد نہیں یہ اللہ نے قرآن کا فیصلہ سبحان اللہ سورت توبہ بولو یہ سورت میں کہنا ہوں میں پیچھے نماز کھڑے کھڑے پڑھ رہے ہے اصل گل بھی وہ سر سن کے ہوتے ہیں پچھلے کو نت نہیں ہوتا اگلا کی پڑھ رہا رہا کی ہے رہے امام بھی زیادہ تر پتا نہیں ہوتا میں کی پڑھ رہا جی پتا ہو جی سدی قرآن کی جہاں آیات پڑھ رہے ہوں سن رہے ہوں اگر وہ سارا مطلب دس دے نا کہ سویرے چھٹی ہو جائے امام دی امام نو چٹ نہ چلایا بس میں قرآن پڑھنا پڑھا سنا

ولا يحلفن ان ربنا الا الا الحسنى اگے والله يشهد انهم لكاذبون لا تقم فيه ابدا اللہ فرماندا ہے جڑے لوگ مسجد بناوندے نے مسلمانوں نو اسلام نو نقصان دین دی خاطر وقفہ کی خاطر مسجد مسجد ہو سکتا ہے اس توبہ کا بیان سن کے کئی ہاتھ آخر توبہ توبہ کن ہزار آ کرانچ مسجد مسجد مسلمانوں کو نقصان دینے جڑے بنا بنا وہ تفریح کمرے میں موگل موغنا پالن کی خاطر بنا وقفے وقفے کرنے خاطر بنا آخیا آخیا آخیا جہاں سانو کافر اس مسجد کے اندر وہی گل کر دیا کی نہیں اگو اللہ ہے مقصد ساڈا کھانے ہیں ساڈا مسجد جو پہڑا بنائی نیتی واسطے بنائی دین واسطے بنائی اسلام واسطے بنائی مسلمانوں واسطے بنائی سارے نمازا پڑھنے اس واسطے بنائی یہ قسم بھی نال کھان گے لیکن پروردگار فرمان واللہ یشهد انهم لقالون زندہ خدا دا گھر قرآن کے مطلب بیان کرنے کی چلا مسلمان رب نے نے بھیج سارے کھولے پر بدھو کیا منافع یا اگر کوئی کوئی نہیں نہیں سمجھ یا منافع ہے ورنہ رب وحدہ شریف دس دیتا مسجد بھی دین کے گھاٹے واسطے بنائی جاتی ہے حضور دولت بنی ہے اور سجنا تا کر کے سارا کلندر اقبال فرما ہے کھلونا چاہیے عبادت کرنی چاہیے وہ کہتا نہیں

پر کس لوگ جتنے میرے قرآن دین کی گل ہی نہیں کرنا کرتے ساتھ تو کرتے جی میں کہ دس وہ تو دریا ہو گیا بےمان تیرے جیسے تو کیا کرتا ہے خدا کی سیدھی گل نہیں کرتا تھوڑے تو کیا کرتا ہے اور تھی کتنے وڈے بےمان پتا ہوئے کہ یار میں میری دین کی سیدھی گل کرنی ہے پوری کمیٹی میرے موڈے موڈا لڑا کے کھڑی ہوئی کرے کیوں وہ جو ڈرتا ہے ہر بندہ آتا ہے مسیح مولوی سیدھی گل بھی کرتے کریے یہاں سے ٹکر کو کھا لیا وہ یہ دس جی وہاں کا ٹکر انہوں کا ٹکر سچی گل کردیا بند نہ ہو تو کیوں ڈرن ہاں جی، یہ مطلب ہے مسلا یہ رہ گیا ہے ادھر آتا ہے پر مولوی کا مطالبہ رکھتا ہے مسیح والے ٹوکر بند کر چڑھتے ہیں سر سٹ کے

دنیا کا فائدہ ہوئے گنجے اندر میں تو ہوں قرآن یاد ہونا ہے جب کو باہر آ جاتا ہے اس میں قرآن بھول جاتا ہے ہاں؟ یہ نہیں تو منافقت گئی اس دیر کوہن میں ہے غرض مند پجاری سارا پلندر فال فرد اور سونے قرآن رمضان نے چاہیا یہ سال آستا ہے جی قرآن رمضان نے چاہیا کہ سال واسطے ہے یہ قرآن رمضان ہے رمضان واسطے نہیں آیا سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ لگی قرآن کہڑے مہینے جایا رمضان جی۔ رمضان جایا پر سال آستے آیا کلے رمضان آستے نہیں سبحان بارہ مہینے رمضان کا یہ قرآن کا ہزار کیوں نہیں ہوتا قرآن تو نالیاں بن جائے قرآن نالیاں بن جائے کہڑی جگہ جتنے اخبار میں رول دے قرآن کے نام میں قرآن قرآن میں رول دے رقم کے حساب سے اصل پتہ نہیں کہڑی کہڑی تھاواں تو قرآن چھپ رہے ہوں تو قرآن کی عزت قدر نہیں ہے کیوں نہیں قدر رہی ہوگی اقبال دس گیا وہ فرماندہ قدر اس واسطے نہیں رہی ایک قوم سمنٹی قرآن کا ٹوٹا ہے ناقص ہے ضرورت پوری نہیں کرتا وہ یارو کیڑی ضرورت پوری نہیں کرتا ابھی یار قرآن جڑا نا کافر کی غلامی کا سبق نہیں دینا اس واسطے ہوں کی کرتے اسی غلام بننا چاہتے ہیں یہ غلامی کا سبق نہیں دینا تو قرآن پھر آپ سے ادھورا ہو گیا یہ شیر سنانا جہاں مطلب یہ اقبال فرماتے ہیں غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ نہ کسی ہے کتاب سکولی انگریز گولی گلام جہاں مقصد کا یہ مقصد ہے سکھاتی اقبال فرماندہ ہے قرآن پورا ناقص پورا نہیں وقت کی ضرورت نہیں پوری کرتا پر تھوڑی کہڑی لوڑ پوری نہیں ہوتی کہ دیا اجازت دے انگریز کی غلامی پر یہ نہیں دینا یہ دینا غلام رہنا ہی تو صرف اللہ رسول اللہ اللہ غلام اللہ رسول کا کفر کی غلامی کرنا چاہتے ہیں یہ اجازت نہیں دیتا طریقہ ہی نہیں دستا بڑھنے بڑھنا وہ کسی انگلش کی کتاب کسی سکول نہیں انگریز نے غلام کے چٹو ہونے کے بعد دسیں گے شہید ہو جائے اللہ کے محبوب نے گرائی حکم ہوا مدینے کی ساری چٹی اور گند سرابا اتنی چڈیا اج بھی اس مسجد جلال کی جگہ دے جا کے ویکو مدینے شریف کے اندر لٹرین بنے اس مسجد کی تھان سے کی بنے اگر لٹر کچھ ہو بن گیا پہلو گند سٹیا جا رہا دسو مسجد کو گرا کے گند کو سٹایا ہے بولتے ہیں سبحان اللہ آخو بندے چنگے ہو گئے نے دورے منافق ہے سن بالکل سارے صاف ہو گئے ہر تو گندا منافق بندہ ہے ہی نہیں اس واسطے نہ ان کی کوئی مسیت بن سکتی ہے نہ نماز نہ روزہ جی آخنے زمانہ حضور نے فرمایا ہر وقت والا پہلے ہی سچی دسیا جی آپس میں بیٹھے آپ بزرگ سامنے بیٹھے نے بزرگوں پنجا سال پہلے میں پنجا سال کا بیٹھا اس لیے لاہور جس لیے لاہور کے آس پاس کوئی سکیم نہیں سی سکتی کوئی اچھی سڑکیں نہیں سڑوتی سڑکوں کے دس اصل جتیاں توڑیاں نے اتنے لیکن ایمان دسیا جی اس نے کو بندیا میں گدیا پایا ادب یا کوئی انسانیت ایسی کہ اج جی میں پیچھا ہٹتے جاؤ گے سبحان اللہ آخر جس جی، نے صحابہ کے ماحول پہنچو گے تو تمہوں اتنے فرشتے کی ہاتھ بن کے کھلوتے شرمندہ نظر آؤ گے سبحان اللہ حیران ہو گیا حضرت عامر بن عاص نے جس نے فتح کسر کیتا ہے اس اسکندریہ کے علاقے کی مسجد بنائی ممبر بنایا خطبے آتے حضرت عمر نے فرمایا کی گل ہے تو عوام تو اتنے ہونا چاہتے ہیں اور تو کھلو کے نہیں سکھا سکتا کھلوتا رہتا ہے تمام کے برابر کھلوتا رہتا کیوں اتنے تو ممبر بنائے گئی پوچھا ہو گیا

کلچر بھی آئی ہوئی یہ بندائی بھی آئی ہوئی گٹی بھی آئی ہوئی فلانا بھی آئی ہوئی وی آئی پی کا بھی مطلب ہوتا ہے وہ ہے ہی باہر کی بنا وہ بندے تو وکر ہی رہے گا کیونکہ باہر کی بنا بندے تو وکر پوے گا بندے بیچنے پوے گا وہ کوشش ہو ہاں اس نے رل جائے گا جس نے گولو سیدھا کرنا جس الیکشن پک بابے مڑ تو ہاتھ ہاتھ گا جی مل جائے مطلب میں جیل چ رہا کیمپ جو کیمپ اس دن میری مشقت نہ پائی سی لنگر کھانے روٹیاں گیڑ دے وہ میں وہ لنگر کھانے میں ایڈی وی سکرین لگی سی ایڈی وی ساری دیہی انڈیا دن پاکستان کے جو لنگر کھانے لگنے تو آئی ہو سی لنگر کھانے کے گودام لنگر آستے قدام خام مالوں سے پیاسی وہ اتنے لکھیا سی اللہ اللہ یحب الخائنین اللہ خیانت کرنے والوں پسند نہیں کرتا میں اتنے پولیس والا ایک بزرگ سی میں بزرگ میں کیا حضور فرماؤ اتے خام مال جتنے گودام پہ ہے اتنے تو اتنے آیت لکھی جی کھانا ہے ساری دیہی لگا ہے یہ جناب یا جناب نے کوشش نہیں کی جی کنجر بنا بے دن بنا سان ساری دیہی کنجل خانہ لا پاگل پالکو بے ماہدو ہوگا تو کرے گا

ربانی اللہ کا فقیر سی موت سے زبان سی قرآن سی زبان آپ فرماؤں سن بیلی جو اللہ بندہ بناوے سے اللہ نہ بناوے کیوں فرماؤں سن بندہ بندہ کے صاحبزادہ مقابلے چ رکھتے سن یہ مطلب ہے صاحبزادہ خدا بنیا ہے وہ بندہ ہے ہی نہیں صاحبزادے خدا بنے بیٹھے میں کہ پیر جی میں سیدھی گل کر دیں گی تمہیں پچڑی کوئی نہیں ہے میں رولا بن جانا تھے بری داخل کے اللہ سارے پیر کی گستاخی ہوگی میں خود ہوں یہ ہو جائے بے وقوفانے کام بدھو والے میں نہیں کرتا بدھو نہیں بڑھتا تاری مہربانی تھی اپنے گھر سونے میں اپنے گھر سونے جی کوئی آ جائے گا سننے واسطے ہے تیرے کو شوق شوق نہ سناواں گا دوجے کے گاٹے پینے نہیں تو ہوں بھی میں اس کو زیادہ تھوڑے گاٹے بھی نہیں پینا چاہتا خدا کرے تمہیں یہ ہوئی پچھاو کی توفیق سبحان اللہ آمین قرآن والے محبوب کا صدقہ سچ دے رہن تے سچ دے اوپر مرن دی توفیق عطا فرمائے آمین دعوانا الحمدللہ رب العالمین

جہر جی اپنے راضی کرنا ہوا ٹھیک ہے جہاد واسطے بھی جہر لیا ٹھیک ہے یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب عالم بندہ ہوتا ہے ہاں جی یہ بھی اس لحاظ سے رہالفا ہر طرح کے سدایا کے سامنے بولنا ہوں یہ بھی اگے اس حال اپنے آپ کو روک بلا رکھے کہ جی وہ یہ بھی لکھا ہے ہاں جی اور میں ہال تک خود بھی دیکھا لیکن سنیا بڑے بولے حضرت سہیت کا شاگر بھی تعالیٰ عنہ بھی کتاب شریف لاؤ سن لیکن علماء نے یہ وضاحت بھی نال کی تھی کہ منہ ہوں نے ایک ہوتا ہے بزرگ بڑھے پا اس حال سے کہ منہ نٹ پی جا اس نے کالا کتاب نہ لاوے کیوں اس نے تو مزاق ہی بن جانا ہے اگلے آدمی لے بڑھی گوڑی کے نام لگا لوا بن جاتا تو جی اس حال چ نہ ہو گئی اس کو پہلی عمر چ حضرت ابو بکر صدیق پاک دے والد گرامی حضرت ابو قحافا فتح مکہ دے موقع تے حضرت صدیق اکبر جس نے انہاں نوں لے کے آئے نے حضور دی بارگاہ میں اپنے والد تے حضور نے انہاں دی چٹی داڑھی مبارک بھیجی حضور نے فرمایا غیر الشیف وجن نے وہ سوال او کالا اے کالا تو بچ کے داری کا داڑھی رنگ بدلو سفیدی بدلو اس وقت حضور نے تاں فرمایا سی کہ حضرت ابو کہافا ایوے بڈھے تھے کہ وہ چل نہیں سک سکتے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے چک کے لیا سکتا یہ مسلم امام احمد بن نفل کی ہے کہ چک کے لیا انہوں نے اس حال میں بڑھے واسطے حضور نے فرمایا داڑی رنگ لو پیلا رنگ مہندی والا یہ لیکن کالے تو بچے جائے وہ نہ مارے اس کو اگر حال اچھا ہو جائے جس کے اندر اچھی لا سکتے عوام بھی جی؟ سویا میں اس پاس جانے بھی چاہتا کوئی حکومت والا کہتا تھی نے کرن چڑھو انتظار کرو بابے نے اس کردہ رہنا اس پاس بھی جلد میں چاہتا سر اچھا جانے انکار ہوگی تبلیغ نہیں کری جی ایک مسلم انادی انکار کرتے ہو جہالت کا انکار ہوتا ہے انادی انکار انادی انکار دیتے ہو تبلیغ نہیں کری جی ابلیس واسطے اللہ نے کوئی رسول نہیں بھیجا کیوں نہیں بھیجا ان پتا سارا وہ جان کے پوت تو مقابلہ پھرتا ہے نبیاں نے نبوت دین اور شریعت اور مسلمانوں کو تبلیغ کر کے توڑ سلطان کو سرکار نے شیر دی وہ ان شاء اللہ تھی اتنے جی شباز شباز کا موضوع دنیا کے کسی نقصد سرکار کی شان نہیں بیان بیان کیتا ہونا جڑا ناچیز کرے جنہ گرد و غبار سے شاہی اور ملنگا سکی ہوئی تھی سب چاڑ کے صحیح اللہ کا ولی ثابت نہ بلی اللہ